بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھارہ جنوری دو ہزار پندرہ دیکھیے اس وقت میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ بہت سوئی سبزی بات ہے اور یہ بارہ کا فائنل میسج ہے آپ سب لوگوں کے لیے میں چاہے زندہ رہوں یا نہ رہوں جو لوگ اس مشن کے لائل ہیں ان کو یہی کام کرنا ہے چاہے ابھی آپ جو دلی میں سن رہے ہیں میری بات یا دنیا میں کہیں دوسرے سن رہے ہیں یا بات کو سنیں ان سب کے لیے میرا یہ میسج ہے دیکھیے اس وقت جو کام ہمیں کرنا ہے اس کو میں بتانا چاہتا ہوں یہ ہمارے مشن کا فائنل فیز ہے ہمارا مشن بہت سے فیز سے گزرا ہے اب وہ فائنل فیز میں ہے وہ فائنل فیز میں آپ کا ٹارگٹ صرف ایک ہوگا کوئی دو نہیں وہ یہ ہے اسلام کی امیج کو درست کرنا اس وقت جو اسلام کی امیج بن گئی ہے وہ یہ ہے کہ Islam is a religion of violence ہمیں کرنا ہے کہ اسلام از اے ریلیجن آف پیس تو ہمارے نزدیک اس کے بلیم پورا کا پورا جاتا ہے مسلمانوں کو دوسروں پر نہیں جس چیز کو کہتے ہیں لوگ اسامو فوبیا وہ حقیقت میں ہے امریکو فوبیا کوئی دوسرا ذمہ دار نہیں ہے صرف مسلمان ذمہ دار ہیں کہ یہ امیج جو اسلام کی ایسی ہوئی ہے یہ بہت میں سوچ سے مشکل آپ سے بات کر رہا ہوں تو ہمیں خود ہی یہ کام کرنا ہے کہ اس لیے آپ کی امیج کو بدلیں امیج کا مطلب کیا ہے امیج کا مطلب ہے میڈیا امیج بیسیکلی امیج کا مطلب ہے میڈیا امیج یہ کوئی نہ پولیٹیکل مشن ہے نہ کوئی سسٹم ہمیں بدلنا ہے نہ ہمیں کوئی مسلمانوں کا کوئی رائٹ ہے اس کو ہمیں دلانا ہے یہ ہمارا مشن نہیں ہے تو اس وقت جو میڈیا ہے بیسیکلی ورلڈ میڈیا وہ بھر گیا ہے ایسی نیوز سے کہ Islam is a religion of violence تو ورلڈ میڈیا میں لانا ہے اب جو میں بات کر رہا ہوں آپ سے آپ کو پوری انرجی اپنا پورا سول کنسرن صرف یہ بنانا ہے کہ ورلڈ میڈیا میں یہ آ جائے اسلام رام ریجنل پیس دیکھیے ہمیشہ ایک چیز سینٹرل ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ماسٹر اسٹروک ایک بات ہو جائے تو ساری بات اپنے آپ ہوتی رہتی ہے تو اگر ایک بار ورلڈ میڈیا میں یہ بات آ جائے کہ اسلام کیا ہوگا ایک نیا پروسیس چلے گا اپنے آپ تو ابھی ہم قرآن ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں لٹریچر ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں لیکن ابھی ورلڈ میڈیا میں یہ باتیں نہیں آئی وہ ہمیں لانا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ورلڈ میڈیا میں یہ مشن آنے کے قریب پہنچ چکا ہے دیکھیے نیو یارک ٹائمس نے واشنگٹن پوسٹ میں ٹائم میگزین میں اب ہمارا ریفرنس آنے لگا ہے انڈیا میں تو سبھی اخباروں میں آتا ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ساری پلاننگ ہماری بدلنی ہے ہمیں ابھی ہماری پلاننگ بیسیکلی تھی اردو بیسڈ اردو بیسڈ بانے ہیں مسلم بیسڈ اب ہمیں